محمد کے امتی E شفيع المسلمين رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذکر خیر اور اللہ کے محبوب نبی تبرکات میں سے ایک تبرک میرے آقا کی ذات عادت سے لگے ہوئے پورے مبارک زیارت کی یہ با ادب بیٹھ ہے اتنا ماشاء اللہ بڑا نذرانہ پیش کیا جائے تو اطراف کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس محفل میں شمع رسالت کی طرح دوڑے چلے آئے تو ذرا بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پڑے تاکہ پتا چلے کہ یہ درود و ذکر مصطفیٰ کی محفل درود پاک پڑی ہے اللہم صلی علی سیدنا و نبی اللہ مولانا محمد طبیب قلوب و دواہیہ وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سورہ فتح کی آیت مقدسہ کا علاوہ کا شرف حاصل کیا اللہ نے ہمارا آپ کو شاہد گواہ بنایا بنا گواہ بنا کر بھیجا مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا نظیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ایمان والوں کے لیے بشارت دینی کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کی ذات و صفات اس کے فرشتے اور جو ضروریات دین ہیں اور اطاعت خدا اور اطاعت رسول بجا لاؤ تو تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے اور ڈرانا ڈرانا یعنی آگاہ کرنا کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام سے براہ راست خطاب ہوا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرہ اور پھر خطاب کا رخ جو ہے بدل کر تمام لوگوں کی طرف کیا گیا لیکن باللہ ان رسول کو بھیجے جانے کا مقصد کیا کہ تم اللہ پر ایمان لو بلّہ اور رسولی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لو ایمان اللہ اور اس کے رسول پر لانا یہ ایمان کی ضروریات ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے بن جانا اور رسولوں کی رسالت اور خود آقا کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے سے مسلمان نہیں ہوتا اس لیے ساتھ ہی ساتھ بتلایا گیا ساتھ ہی ساتھ اور ذرا غور سے آپ دیکھیں لتؤمنوا بلاہ با رسولی اللہ پر اس کے رسول پر تم ایمان لاؤ طاقت ایمان لاؤ اور وتوقروه اور ہمارے نبی کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ نبی پاک کو بھیجے جانے کا مقصد اس دنیا میں اللہ نے جو اس آیت میں بیان کیا اس آیت میں ارسلنا کا شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ خوشخبری دینے والے دوا ڈرانے والے ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ تم سب ایمان لاؤ بلائے و رسولی تو رسول اللہ پر اور اس کے رسول پر تم باللہ و رسولی ایک مقصد ہے کہ تم رسول کی تعظیم و توقیر کرو دوسرا مقصد اور تیسرا مقصد اللہ کی پاکی صبح شام بیان کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا اس آیت میں تین مقصد اس نے پہلے تین صفتیں بتائی تین خوبیاں بتائی پہلے تین صفت شاہد نمبر ایک مبشر نمبر دو نذیر نمبر تین اب تین صفتیں بیان کی کہ جو یہ صفتوں کا مالک ہے کیسی بات ہے میں برسوں سے ایک نیم پہ چلتا ہوں میری بات کسی بھی دلیل کے بغیر الحمدللہ نہیں دلیل بھی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی قرآن و حدیث کی صحیح حدیثوں کی دلیل میرے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے تشریف لے جا رہے ہیں تین دن غار میں رہے تین راتیں قیام کیا سفر آگے بڑھا مکے کے لوگوں نے انعام ڈکلیئر کیا جو انہیں لے آئے پکڑ لائے ایک سو اونٹ ون ہنڈریڈ اونٹ کا انعام ایک ایک ایک سو گھوڑے ایک سو اونٹ کا انعام کون چھوڑے تھے بن مالک بن جوشم کہتے ہیں کہ ایک دن بڑی بہت دلچسپ واقعہ ان کے لکھا ہے اس کی کتاب میں بڑی دلچسپی سے पकड़ते سلسلہ نہیں کوئی مثال نہیں چلو چھوڑو بولے نہیں پکڑنا حضور ذرا دعا کرتے نکل جائے میں چلا جاؤں گا گئے گھوڑے نہیں یار یہ تو کچھ غلط ہے بھی تھی دعا دعا کی ضرورت نہیں تھی تو زمین نرم ہوئے گی نہ پاؤں پھر گئے پھر پھر وہی دعا کرا تیسری بار پھر حضور نے کہا نہیں یہاں بولے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس واقعے سے کہ تیسری بار جب چوراخا کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں پکڑ لیے آگے نہ بڑھ سکا گھوڑا گھوڑا آگے نہ بڑھ سکا سوراخا تو بڑھنا چاہیے ایمان لا وقتوں کو تین تین بار تم نے تو نہیں حضور ابھی تو نہیں مجھے ٹائم دیجیے میں سوچوں گا میرا آقا مولا تاج دار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو مصطفیٰ کو سو گھوڑے کے بدلے پکڑنے آئے تھے آقا نے ایمان کی دعوت بھی قبول نہیں کی مگر بادشاہ کنگن پہنتا ہے مصطفیٰ کبھی جان نہیں گئے تھے آپ نے بھی دیکھا اور مصطفیٰ نے وہ بادشاہ کے کنگن نکال لیے اور سوراخا کو آج ہی دے دیے کہ سلاما مصطفیٰ تجھے آپ کے اندر دیتے پتا ہوگی جب پتا ہوگی فاروق آدم پہنائیں گے جب پہنائیں گے مگر مصطفیٰ کے اختیار کی بات ہے کہ کسرا کے کنگن ایک بادشاہ کے کنگن کو لے کر سو اونٹ کا بولا آپ کو سو اونٹ کی انعام لینے والے کو آج پہنا دے اس کے اختیار کی مبشر نذیر تین خوب دنیا بتائی شاہد مبشر نذیر بہت سے واقعات ہیں بہت سے واقعات ایک واقعہ انشاءاللہ میں کسی محفل میں ذکر کروں گا ایک صحابی جو اونچی آواز سے میرے آقا کی خدمت میں بولا کرتے تھے آیت نازل ہوئی دھیرے بولو گھر میں بیٹھ گئے بہت بڑا واقعہ ہے حضور نے کہا کہ وہ ثابت نہیں دکھتے کہا حضور وہ تو اپنے آپ کو گھوڑے کے تبیلے میں باندھ کے بیٹھ گئے کہ میں نے تو آقا کی توہین کر لی بلا لا اے بلائے کیا تمہیں اس کی خوشی نہیں ہے کہ تم دنیا میں خوشحالی کی زندگی جیو ایمان پر رہو اور شہادت کی موت مرو اور قیامت میں جنت میں جاؤ حضور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ثابت کو دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو دنیا میں چلتا پھرتا انسان جنت کا ہے کیا کہتے دنیا میں چلتا پھرتا آدمی اگر جنت کا کسی کو دیکھ لو تو ثابت کو دیکھ لو حالانکہ سبھی جنتی تھے بھائی صحابہ کوئی جنتی نہیں تھا مگر سرکار نے ان کے لیے یہ وعدہ فرمایا ہے باللہ تین صفتیں اور اس کے بعد اس کے تین ڈیمانڈ نمبر ایک رسول تم منو بلاہ رسول تاکہ تم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ پر اس لیے کہ رسول پاک خدا کا انٹروڈکشن کرائیں گے خدا کی معرفت دلائیں گے خدا کی پہچان کرائیں گے خدا کو تم پتھروں پہ دیوتا کو تم معبود سمجھنے بیٹھے ہو تم نے کسی چاند کو خدا بنا لیا کسی نے سورج کو خدا بنایا کسی نے کس کو آپ اور مولا علیہ السلام آئیں گے اور ایسی شریف دلیلیں لے کر ایسی صاف ستھری آپ دلیلیں بتا کر تمہیں سمجھائیں گے کہ اللہ معبود ہے ہے ان پر ایمان لاؤ لتؤمنوا باللہ ورسولی اور دوسرا اس کا دوسرا تقاضا وتعذروه وتوقعوه ایمان لانے کے بعد اللہ ایمان لاتے ہیں مسلمان اللہ پر ایمان کے بعد عمل ہے نماز روزہ زکات و حج صاحب استطاعت پر حج صاحب نصاب پر زکات باقی تین تو کامن ہے سب کے لیے مگر یہاں ایمان لانے کے فوراً بعد بھول جاتے ادب کا یہ خیال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ اکبر اور وہ ابن مسعود صحابی فتح مکہ کے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب میرا آقا مدینے آنے کے بعد میری فرسٹ ٹائم جب ہم عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے کافی روک دیا کہ نہیں نے ان سے بات کی کہ کمپرومائز کر لو صلاح کر لو کیوں جھگڑتے ہو صلاح کے لیے ادھر سے کوئی جاتا ادھر سے کوئی ایک ابن مفقود محبوبی کافروں کے طرف سے آئے حضور سے بات چیت کی تو بات چیت کی بات میں بت کے اب اپنی قوم کی طرف گئے جب مکے میں تو جا کر کیا بات کی دیکھیے اے میری قوم دیکھو میری بات سنو میں نے کس طرح اور نجاشی کے دربار دیکھیں تین بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ زمانے میں روم ایران اور حبش ایسر اور نجاشی کے دربار دیکھیں اس بادشاہ کے خدا کی قسم محمد عربی جیسا کسی کا دربار نہیں دیکھا وہ ان کے صحابہ بڑے ادب سے وہاں بیٹھتے ہیں جب وہ اپنے منہ سے لعاب مبارک نکالتے ہیں تو زمین پر نہیں گرتا کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں آتا ہے اور اپنے منہ پر اور اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر مل لیا کرتا ہے تبرکات مصطفیٰ اس میں سے ایک تبرک لعاب پاک بھی میرا تھا مختصر بات اور فرماتے ہیں جب وہ وضو فرماتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی لینے لوگ ایسا دوڑتے ہیں کبھی لڑائی ہو جائے گی تلوار چل جائے گی پانی نیچے نہیں گرتا ہاتھوں میں آتا ہے لوگ اپنے چہروں پہ مرتے بدن پہ مرتے شفا حاصل کرتے ہیں یہ ان کا ادب ہے جب وہ بات کرتے ہیں سارے صحابہ خاموشی سے سنتے ہیں کوئی نقلا برابر آواز نہیں کرتا آقا کی کی ادب یہ بات اس زمانے میں میں جب وہ کافی تھے مسعود اپنے قوم جا کر یہ یہ کہ حال ہے بتائیے صحابہ کرام ایمان لانے کے بعد ہماری زندگیاں سے بڑھ کر کسی کی نہیں تھی تحجد گزار میدان میں قاضی مسجدوں میں نمازی گھر میں روزدار آقا کشی یہ صحابہ کا عمل بھوکے رہتے تھے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے ہم تلواروں کے باندھ جھینکتے تھے لیکن عدد مصطفیٰ یہ تھا کہ اپنے سر کو جھکائے بیٹھتے تھے اور بس آخری بات کے, کے بعد ختم کروں اب سنیے جب یہ میں نے حدیث پاک رکھ کر کی پروائی میں مسعود ثقفی کی کہ سرکار مبارک سرکار مدینہ کے لعاب مبارک تمہارا ہمارا تھوک ہوتا ہے سرکار کا جواب پاک اللہ اکبر پسینہ مبارک حضرت انس رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی میرا آقا کی خدمت گزار صحابی قدم تو عشر سنین میں نے میرے نبی پاک کی حضرت انس فرماتے دس سال خدمت کی ان کی والدہ آقا کے پسینے کو جمع فرماتی تھی خوشبوئیں لگایا جاتا تھا اب سنیے آخری بات اسی اسی سنح بھی یا کا موقع ہے آپ محمد ماشاء اللہ بہت سے لوگ الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حج عمرے کی سعادتیں حاصل کر چکے ہیں معلوم ہے ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز ختم کرنے کے لیے سلام پھیلایا جاتا ہے سلام والے کدھر کدھر حج اور عمرہ اس کا سلام سر کو ملوانا یا بال کو کٹوانا حلق یا اوسر اس عمرے میں بھی اگر جو عمرہ کر لیں نہیں ملا مگر حالت احرام تھی اس کو کھولنا تھا احرام کو تو صحابہ کو میرا آقا نے حکم دیا کہ عمرہ کھول دو اپنے سروں کے بال نکال دو اور خود میرا آقا علیہ السلام نے اپنے بال مبارک کو نکلوائے اتنی بار اس کو آج کے تشکیل میں ذکر کرتا ہوں میں مگر صحیح حدیث پاک کی عروہ بن مسعود کی یہ بات کہ رحمت عالم کا جواب پاک زمین پر نہیں گرا صحابہ ہاتھوں ہاتھ لیا کرتے تھے مر گیا کرتے تھے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرا کیا وہ صحابہ میرے آقا کے بال مبارک میں ایسے ہی چھوڑ دینے والے تھے بتائیے میرے آقا نے خود بنفس نصیب اپنے بال مبارک صاف کروائے آدھے حلاق جنہوں نے بال کو صاف کیا ان کو دیا اور آدھے دوسرے صحابی کو صحابہ میں تقسیم کر دو لو یہ مصطفیٰ کے آنے والی امت جب دیدار مصطفیٰ نہ کر سکے گی تو کم سے کم بال مصطفیٰ کے دیدار سے اپنے ایمان کو مضبوط کرے گی آئیے اسی نبی پاک پر درود و سلام یا